ساتواں باب بائیکاٹ اور عام الحزن شب اب طالب کا محاصرہ کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ ظلم و ستم سے اسلام کی تحریک کو یا تو ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اس صورتحال سے وہ آپے سے باہر ہونے لگے تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے چنانچہ اس تجاویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کرے کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول سلام کلام اور ملاقات نہ کرے کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سردران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا ابو لہب کے سوا تمام بنو حاشم ابو طالب کی وہ کاٹی جس کو اب شب ابی طالب کہتے ہیں اس میں مشہور ہو گیا ان میں غیر مسلم بھی شامل تھے جو صرف اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک ہوئے تین سال تک تمام بنو ہاشم اس گھاٹی میں رہے یہ تین سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ بنو ہاشم اور کہ بنو ہاشم حاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے بھوک سے بلکتے ہوئے ننھے بچے اس قدر زور زور سے روتے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی مگر ان سخت دل کافروں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پہرا بٹھایا ہوا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی شے اندر نہ پہنچے تین سال اسی حالت میں گزر گیا تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمت اس طرح چاٹ گئی ہے کہ خدا کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی اس نے کفار قریش کو جا کر کہا اہ گروہ اہ گروہ قریش میرے بھتیجے جنہیں مجھ کو اس طرح خبر دی ہے تم اپنا معاہدہ لاؤ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم اس ظلم و سختی سے باز آؤ اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیچے کو تمہارے حوالے کر دوں گا وہ اس پر راضی ہو گیا اور جب جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ جیسا آپ نے ارشاد فرمایا تھا حرف بحرف اسی طرح معاملہ تھا عام الحزن یعنی غم کا سال اعلان نبوت کے دسویں سال جب کہ شب اب طالب کے محاصرے کو ختم ہوئے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا ابو طالب کی وفات سے آپ کو بہت صدمہ ہوا ابو طالب کی وفات کو ایک ہفتہ بنا گزرا تھا کہ آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں مکہ میں یہ دو ہستیاں ایسی تھیں جو آپ علیہ السلام کے بہت قریب تھیں قدم قدم پر انہوں نے آپ کی حمایت و مدد کی جب آپ نے کفر و شرک کے تاریک اندھیروں میں توحید کی شمع روشن کی تو کفار نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا یہ دونوں ہستیاں یہ دونوں ہستیاں ہی اس مشکل وقت میں آپ کا سہارا بنیں ان کی وفات کے حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت میں واقع ہوئے اور آپ کو اس سے بہت رنج و غم ہوا اس لیے آپ نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا